سورت و قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم قریش رحلت کیشتائے و سیف فلی بدور اباد البید الماین جوئم من خوف قریش کو مانوس رکھنے کے لیے اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی رحلت شتا و سیف سفر کی سردیوں میں بھی اور گرمی میں بھی اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ میں قریش کو منوپلی حاصل ہو گئی تھی پہلے یہ ٹریڈ قوم سبا کے ہاتھ میں تھی جبکہ عروج کا دور تھا یمن کا تو ہوتا یہ تھا کہ ہندوستان سے اور جاوا اور ملایا اور سماٹرا بورنیو اور چین سے سارا جو سامان تجارت آتا تھا وہ یمن کے ساحل پر کیونکہ نہر سویس تو تھی نہیں اب ایک طرف وہ ہے فار ایسٹ ایک طرف ہے یورپ اور یورپ کو اور فار ایسٹ کو ملانے والے کوئی کوئی آبنائے نہیں ہے پانی اور وہ راستہ جو ہے round the Cape of Good Hope وہ تو چودہ سو اٹھانوے میں واسکو ڈی گاما نے تلاش کیا ہے گویا کہ حضور کی بےست کے آٹھ سو برس بعد اس وقت کیا شکل تھی کہ سارا یورپ کا سامان تجارت آیا تھا فلسطین کے ساحل پر شام کے ساحل پر اور یہاں سے سارا مال آ کر اترتا تھا یہ یمن کے ساحل پر تو کچھ عرصے پہلے تک تو کوئی ڈیڑھ دو سو برس پہلے تک حضور سے یہ ساری تجارت یمنیوں کے ہاتھ میں تھی یمنی قافلے لے کر چلتے تھے یہاں سے اس مال کو لے گئے وہ شام تک پھر وہاں سے مال لے آئے اور یہ ایک طرح سے گویا کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ جو ٹریڈ تھی اس میں انہیں کی پوزیشن حاصل تھی پھر جب سیر العالم آیا ہے ان پر سیلاب آیا ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے تو پھر یہی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے یہ قریش کے ہاتھ میں آ گئی اور ان کو خاص طور پر پروٹیکشن یہ حاصل تھی کہ کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور وہاں تمام قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے گویا کہ سب کے خدا ہاسٹیج تھے ان کے پاس لہذا ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا کسی اور کا قافلہ بچ کے جا نہیں سکتا اس قافلے کو لوٹتے تھے بدو اور اس کو یہ ہے کہ حفاظت نہیں ہوتی تھی لیکن قریش کا قافلہ بدو دور رہتے تھے کہ یہ تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں اور اگر ہم نے ان کا قافلہ لوٹا یہ ہمارا بت اٹھا کے پھینک دیں گے باہر تو خانہ کعبہ سے اس لیے انہیں اس خانہ کعبہ کی وجہ سے وہ پوزیشن حاصل ہوئی کہ انہیں تمندری اور دولت مندی حاصل ہو گئی اور پھر یہ ایسا کرتے تھے سردیوں کے زمانے میں یہ اپنا چکر لگاتے تھے یمن کا اور گرمیوں کے زمانے میں جاتے تھے شام کی طرف فلسطین کی طرف کیونکہ وہ گرم علاقہ ہے تو وہ سردیوں میں اور یہ چونکہ زیادہ ٹھنڈا علاقہ تھا وہ گرمیوں میں یہ علاف قریش اس واسطے کے مانوس رکھا قریش کو علاف ہم رحلت و سیف ان کے دلوں میں وہ علاف سے مراد کیا ہے کہ سفر جو ہے ان کا جاڑے کا اور گرمی کا اس سے ان کو گویا کہ مانوس کر دیا فل یا بدو ربا حاضر بے بس انہیں بندگی کرنی چاہیے پرستش کرنی چاہیے اس گھر کے مالک کی اس گھر کے رب کی انہوں نے یہاں لا کے تین سو ساٹھ بت رکھ دیے ہیں انہیں چاہیے تھا کہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ جو اس گھر کا اصل مالک ہے جس کی توحید کے لیے یہ مرکز بنایا تھا ابراہیم نے ان کے جد امجد نے اور کہا تھا کہ ربنا علیہ یقین الصلاح یعنی نماز قائم کرنے کے لیے میں نے یہ گھر بنایا ہے تو اس کو انہوں نے جو ہے بتقدہ بنا دیا دنیا کے بتقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاس ماں ہیں وہ پاس ماں ہمارا تو کرنا یہ چاہیے تھا اللہ عکہ منجو جس نے کہ انہیں تام پہنچایا اور بھوک سے نجات دی انہیں غذا دی انہیں دولت دی وہ آمنا منہ ہوں خوف اور ان کو امن دے دیا ہے خوف سے کہ ان کے قافلوں کے اوپر کسی حملے کا خوف اور اندیشہ نہیں ہوتا بارک اللہ علی و لکم فل قرآن عظیم و نفا علی کم بل آیات لذکی حکیم